میں لے جایا جائے گا اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ میں دو جنتوں کا ذکر کیا ہے میں علامہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس خیال سے متفق ہوں اس تفسیر سے متفق ہوں انہوں نے کہا کہ ہر مومن کے لیے دو جنتیں ہوں گی ایک جنت تو ہوگی شہری ٹائپ کی وہاں شہری عورتیں رہیں گی شہری طریقے کا ماحول رہے گا اور ایک رہے گی دیہاتی جنت وہاں پر عورتیں بھی دیہاتی ٹائپ کی اور اسی طریقے سے دی جو دیہات کا جو ایک خوشگوار موسم ہوتا ہے ایک خوشگوار منظر ہوتا ہے جو شہری ماحول سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے آدمی شہری ماحول سے نکل کر کے کبھی پکنک منانے کے لیے جاتا ہے نا باہر جنگلوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی مومنین کے لیے دو جنت بنائے ہوئے ایک شہری ٹائپ کی ہے اور ایک دیہاتی ٹائپ کی ہے اب تو وہاں جب مومن پہنچے گا تب دیکھے گا نا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا اور کس کس ٹائپ کی نعمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت نصیب فرمائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سے جنتیوں کی نعمتیں جو گنائی ہیں ذرا وہ نعمتیں دیکھ لیتے ہیں میں آیت پڑھتا جاتا ہوں ترجمہ کرتا جاتا ہوں وہ سابقون سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم علی سرور سلۃ من الاولین وقلیل من الا علی سرور موزون سونے کے تاروں سے بنا ہوا تخت مرصع جواہرات والا تخت جواہرات جڑے ہوئے تخت سونے کے تاروں سے بنی ہوئی کھٹیا شریر کے معنی کھٹیا چار پائی جمع سرور اللہ سرور موضوع موضوع کہتے سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تو مرسا جواہرات والا تخت یا جواہرات جڑے ہوئے تخت یا سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چار پائیاں ان پر بیٹھے ہوں گے متقین علیہ متقابلین یا طوف علیہم ولدان مخلدون چھوٹے چھوٹے بچے ان کے چاروں طرف کھیلتے نظر آئیں گے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے بڑے نہیں ہوں گے طوف علیہم ولدان مخلدون اور ٹیبل لگا ہوا ہوگا بے اقواب باریک کسی پیالے کے اندر دودھ ہوگا کسی سوراہی کے اندر شراب ہوگی ابریک کہتے ہیں سوراہی کو جس کے اندر شراب رکھی جائے بڑے لوٹے کو اور کوب کہتے ہیں پیالے کو جسے جام بولتے بے اقواب باریک وہ کاسم اور شراب کے ایسے پیالے ہوں گے کہ پینے کے بعد نہ تو سر درد ہوگا اور نہ تو اس سے نشہ پیدا ہوگا اور آگے کیا فاقیہ مما تخیر جو بھی فاقیہ چاہیں گے جو بھی فروٹ چاہیں گے ملے گا یا تخیر اختیار دے دیا جائے گا جو چاہو ملنے والا ہے وہ لحم توری مما اشتون چڑیوں کا گوشت لحم توہر تو ہے جس بھی چڑیا کا گوشت چاہیں گے ملے گا وہ لہم توری مما اشتون اور عیش کے لیے وہ حور نعیم اور کیسی رہیں گی یہ عورتیں کامسالی لول المکنون چھپی ہوئی موتی کی طرح جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے اس طرح ہوں گے کامثال اللولین کی جزا بما کانو یعملون یہ اچھے عمل کرنے والوں کا جزا ہوگی اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لا يسمعون فیہا لغم ولا تاسیما اس کے اندر بری بات آدمی نہیں سنے گا اللہ قیلا سلاما سلاما چاروں طرف سلامتی سلامتی ہوگی چاروں طرف سلامتی ہوگی وہاں امن ہی امن ہوگا بیاد بدامنی نہیں ہوگی اور فی صدری مخزود و تلحم منزود و ذل ممدود و مہم مسکوب ایک منظر پیش کیا گیا جنت کا کہ آدمی کا یہ مکان ہے مکان کے سامنے دیکھو فی صدری مخزود بغیر کانٹے کی بیروں کے درخت بغیر کی بیریں جانے کیسی ہوں گی وہ فیصد مزود کہیں بغیر کاٹے والے درخت ہوں گے بیر کے اور سامنے درخت ہوں گے کیلوں کے تہ وہ ضلع ممدود کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں دونوں راستوں راستے کے دونوں کناروں پر دو رویہ قطاروں میں چینار کے درخت لگے ہوئے ہوں اور بدلی چھائی ہوئی ہو اس سڑک پر چلتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے سڑک کے دونوں کناروں پر چناروں کے سائے ہوں اور بدلی چھائی ہوئی ہو اور آدمی موٹر سائیکل سے چل رہا ہو کتنا اچھا لگتا ہے اس کو اللہ فرماتا ہے کہ پھیلے ہوئے سائے ہوں گے وہ ذل ممدود پھیلے ہوئے سائے کتنا اچھا لگے گا وہ مائی مسکو وہ کل کل کرتا ہوا بہتا ہوا پانی وہ فاقی حتین کثیرہ بے شمار قسم کے فروٹ وہ فاقی حتین کثیرہ بہت زیادہ پھل لا مکتو حتین ولا ممنوع نہ تو یہ ختم ہوں گے نہ تو روکا جائے گا جو بھی پھل چاہو کھا لو اور کبھی ختم ہونے والا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فاقن اللہ فرش مرفوع جہاں آدمی جائے گا یہاں تو کہیں آدمی گیا تو کہیں نشیب ہے کہیں فراز ہے اور اللہ اکبر گلبرگا کی گلیاں توبہ توبہ توبہ اللہ توفیق دے یہاں کے نیتاؤں کو کم سے کم یہاں کی گلیاں تو درست کرا دیں اتنا تاریخی شہر ہے لیکن گلیوں کا بڑا برا حال ہے وہاں جہاں آدمی جائے گا وہ بچھے ہوئے اونچے اونچے تخت ہوں گے اور بغل میں عورتیں انشا نہ ہن نہ ان کو اللہ نے بطور خاص تخلیق کیا ہوگا جنتیوں کے لیے اور فجالنا ہن آپ کا رسب واقع رہوں گی اور عروبن اطرابا ہم عمر ہوں گی یعنی جو عمر جنتی کی رہے گی وہی عمر حور کی رہے گی اور اطراب ایک تو عروبن صفت لائی گی دوسرے اطرابا ہم عمر ہوں گی اور دوسرے شوہر کو حد درجہ چاہنے والی شوہر پرست عورتیں ہوں گی اب کیا چاہیے آدمی کو اب یہ پورا کا پورا منظر جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اب اس کے بعد بھی اگر آدمی جنت کی طلب کے لیے نیک امال کے لیے آگے نہ بڑھے تو اس جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کا جواب دے رہا ہے سوال یہ ہے وہی مشہور سوال کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوگا آدمی اللہ فرما رہا پہلی پیدائش سے واقف ہوگی نہیں ہاں پہلی پیدائش واقف ہے اچھا اچھا پہلی پیدائش کس سے سے سے ہوئی مٹی اچھا، مٹی پہلے پیدا کر دیا اس نے بعد میں اسی مٹی سے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ایک ایسا ہے مکانہ سوال ہے تمہارا جب تم یہ کہتے ہو کہ ہماری جو پہلی پیدائش ہوئی مٹی سے ہوئی ہے اب تم اگر مٹی بن گئے تو کیا اس مٹی سے دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا کروں تو نے نصیحت حاصل کرتے ہو کتنا پیارا جواب ہے ایک ہی جملے کے اندر دلیل دے گی دے دی گئی تم نشت نشت اولا واقف ہونا نشت ولا کا علم ہے نا لقد عالم تم نشت نشت اولا کا علم ہے ہاں ہے کس سے بنائے گئے تم کس سے پیدا کیے گئے مٹی سے اچھا مٹی سے بنائے گئے دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے تو پھر مٹی سے ہم تمہیں نہیں کھڑا کر سکتے فلولہ کام لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو بڑا پیارا جواب دیا گیا والا قدالم تو باس بادل موت پر بڑی پیاری دلیل ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کتنے بھی سرکش ہو جاؤ میرے انکار کرنے والے بن جاؤ میرے ماننے والے بن جاؤ لیکن موت سے تمہیں رستگاری نہیں ہے بڑے بڑے ڈاکٹر وہاں موجود رہتے ہیں لیکن سب کے سامنے سے ملک الموت اٹھا کر کے لے کے چلی جاتی ہے ڈاکٹر وہاں موجود رہتے ہیں تمہارے گھر والے وہاں موجود رہتے ہیں تم ڈاکٹروں کو دیکھتے ہو لیکن ہم ان سے زیادہ قریب رہتے ہیں تمہارے لیکن تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے سب سے قریب تو تم سے ہم رہتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں لیکن ہم تم سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں سب سے زیادہ قریب ہم ہی ہوتے ہیں لہذا قبل اس کے مرحلہ آئے اور عالم بالا کے مناظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے اور دوسرے عالم کے حقائق تمہارے مشاہدے میں آئے اپنے احوال درست کر لو ورنہ ماری سے خطر میں ہو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو دو قسم کے فرشتے آتے ہیں ایک تو خوفناک قسم کے ہوتے ہیں جو میت جو بری رہتی ہے اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اور خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں جو اچھی میت کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو جو اچھی میت ہوتی ہے اس کے پاس جب خوبصورت فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں و ریحان راحت اور ریحان کے ساتھ آتے ہیں ریحان کے معنی خوشبو اور روح کے معنی راحت جان نکالتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی راحت کے ساتھ نکالتے ہیں اور ریحان خوشبو کے ساتھ آتے ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ خوشبو میں اس کی روح کو بسا کر لے جاتے ہیں ایک تو راحت آرام سے جان نکالتے ہیں آرام سے راحت مانے آرام آرام سے جان نکالتے وہ ریحان اور جب آتے ہیں تو خوشبو پھیلی رہتی ہے جسے مردہ ہی محسوس کرتا ہے خوشبو پھیلی رہتی ہے اور دوسرا مطلب یہ ہو کہ اس کو روح کو نکالنے کے بعد خوشبو کے کپڑے میں بسا کر کے لپیٹ کر کے اسے لے جاتے اور چوتھا کام تیسرا کام یہ کرتے ہیں فسلام اللہ کمین اصحاب الیمین داہنے والوں کے لیے جو اچھے لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں سلامتی سلامتی آگے تیرے لیے ہر مرحلہ آسان ہے گھبرانا نہیں اور اس کے بعد جو بری میت ہوتی ہے اس کے لیے کیا کہا گیا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِّينَ جو گمراہ ہے غلط راستے پر ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی شرکی کے موقع پر ہو توبہ کر لو توحید کی طرف ہے وہاں بھی ہے یہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے گمراہ لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب فرشتے آئیں گے وہ اما ان کا نام المقزبین توحید کو جھٹلانے والے اس کے مکذب اور حق بات کو تسلیم نہ کرنے والے اور گمراہ لوگ وہ اما ان کا نام من المقزبین زالین کیا بولیں گے فن ظلم گرم پانی سے مہمانی تیری ہونے والی ہے نزول کے معنی مہمانی اردو میں یہی ترجمہ ہے دیکھیے اعلی حضرت نے گرم پانی گرم پانی تیرا منتظر ہے مہمانی ہونے والی ہے گرم گرم چیزوں سے حمیم کے معنی گرم چیز گرم چیز سے تیری مہمانی ہونے والی ہے تسلی تو جہیم اور جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا یہیں اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا انجام کیا ہوگا اور اس کے بعد سورہ حدیث شروع ہوتی ہے حدیث کے معنی ہوتا آئن لوہا آئن لوہا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے مال دے دیا ہے مال دیا وہ مال کے خالق تھوڑی ہیں یہ مال آپ نے پیدا کیا ہے یہ پیسہ یہ سونا یہ ساری چیزیں آپ آپ نے پیدا اس کے خالق ہیں نہیں خالق ہیں اچھا جو خالق نہ وہ مالک بھی نہیں ہو سکتا میں نے بتایا یہ بات ہم کل بتا چکے جو خالق نہیں ہوتا مالک بھی نہیں ہوتا تو تم نے پیسوں کو پیدا نہیں کیا تم مالک کیسے ہو گئے اس کا مطلب تم پیسوں کے خالق نہیں مال کے خالق نہیں تو اس کے مال جو مال کے خالق نہیں تو مال کے مالک بھی نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے اوپر تمہیں خزانچی بنایا ہے اب جہاں اللہ کہے وہاں خرچ کرو اور اگر منمانی کرو گے تو ایک ایک پائی کا حساب دینے کے لیے تیار رہو یہ کہا جا رہا ہے وہ جہاں اللہ تبارک و نے تمہیں اس نے جو حدود مقرر کی ہے ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کرو تم مال کے مالک نہیں ہو اور اگر منمانی کرتے ہو تو ایک ایک پائی کا حساب دینے کے لیے تیار رہو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ فکر آخرت سے غافل کر دینے والی اور اللہ کی یاد سے دور کر دینے والی چیزیں دو ہیں ایک تو عیش اور دوسرے مایوسی یہ دو خطرناک چیزیں ہیں قرآن کیا کتاب ہے اللہ اکبر مطالعہ کرتے وقت دہشت تاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی طبیعت کے اوپر اور کبھی کبھی جب معرف کے اور حقائق کے سیلاب دیکھتا ہوں تو گھبرا اٹھتا ہوں کیسی کتاب ہے اللہ اکبر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور کرنے والی اور اسی طریقے سے فکر آخرت سے غافل کر دینے والی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو عیاشی ایش آرام ملتا رہے بابر باعش کو اس لیے کہ کوئی عالم عالم نہیں ہے کوئی دوبارہ عالم نہیں ہے تو ایک تو ایش آرام یہ فکر آخرت سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز ہے اور دوسرے مایوسی جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور فکر آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے لہٰذا ان دونوں چیزوں کو قریب نہیں آنے دینا مایوسی کو بھی نہیں اور ایش میں مبتلا نہیں ہونا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے کتاب کے ساتھ ساتھ لوہا بھی نازل کیا ہے تاکہ نبی جو ہے عدل اور انصاف کو قائم کریں زمین کے اندر کتاب کے بعد لوہے کا تذکرہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب سے کسی انقلاب کی تمہید ہوتی ہے اور تلوار سے اس انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے کبھی کبھی کتاب سے کام نہیں بنتی ہے کتاب سے کام نہیں بنتا بلکہ تلوار سے کام بنتا ہے تو کسی انقلاب کی تمہید ہوتی ہے کتاب سے اور تکمیل ہوتی ہے تلوار سے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے میزان نازل کیا ہے لہذا اپنی معیشت کے اندر اپنی سیاست کے اندر اپنی عدالت کے اندر قانون عدل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ نافذ کرو اس لیے ہم کتاب اتارتے ہیں اس لیے ہم نے لوہا نازل کیا ہے ہر جگہ اللہ کا قانون عدل نافذ کرو اپنی سیاست میں بھی اپنی معیشت میں بھی اپنی معاشرت کے اندر بھی اپنی سوسائٹی میں بھی اپنے ملک میں بھی تمام جگہوں پر اللہ کا قانون عدل نافذ کرو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ رہبانیت کو جو بدعت ہے جوگی بن جانا معاشرے سے کٹ کٹ جانا جنگلوں میں نکل جانا غاروں میں چلے جانا جنگلوں میں چلے جانا یہی رہبانیت ہے اللہ فرما رہا ہے کہ عیسائیوں نے جو ہے یہ رہبانیت اختیار کی تھی لیکن نبھا نہیں سکے اللہ نے عبادت کا یہ طریقہ ان پر فرض نہیں کیا تھا وہ رحبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا عبادت کا یہ طریقہ کہ تم رہبانی جو ہے رہبا روحبان بن جاؤ اور جوگی بن جاؤ دنیا سے کٹ جاؤ انہوں نے یہ بداعت خود ایجاد کی تھی گویا کہ یہ خانقاہی جو تصور ہے وہ عیسائی سے لیا گیا ہے یہ خانقاہیں یہ درگاہیں یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ عیسائیوں سے لی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی یہ بدات انہوں نے خود ایجاد کی اور یہ بدعت ایجاد کرنے کے بعد کہ ہم شادی نہیں کریں گے دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے صرف اللہ اللہ کرتے رہیں گے یہ بدعت تو انہوں نے ایجاد کی لیکن نبھا نہیں سکے اور کیوں نہیں نبھا سکے اس لیے کہ یہ چیز فطرت کے خلاف ہے اور جو فطرت کے خلاف جنگ کرتا فطرت اس سے جنگ کرتی ہے نتیجہ کیا ہوا نبھا کیسے نہیں سکے جس طرح مرد جوگی بن جاتے تھے رہبان بن جاتے تھے عورتیں بھی راہبات بن گئیں اور اس طریقے سے راہبات کے اختلاط سے ان کے جو خانقاہیں ہیں ان کے جو گرجا گھر ہیں وہ بدکاری کا اڈا بن کر کے رہ گئے اور اسی تصوف کے راستے سے خانقاہیت مسلمانوں میں میں آئی علماء کرام خانقاہوں بیٹھ گئے کیوں تاکہ جہاد نہ کرنا پڑے جہاد کے خوف سے سے اور جہاد گریز کی وجہ سے یہ لوگ خانقاہوں میں گھس پڑے اور خانقاہیں بنائی گئی اور خانقاہوں میں کم سے کم عورتیں نہیں جاتی تو امرت پرست ہو گئے سب وہ بھی بدکاری کا اڈا بن گئی خانقاہیں عورتیں نہیں جاتی تھی مر جاتے تو امرت پرست ہو گئے اور جس طرح ان کے گرجا گھروں کے اندر دنیا بھر کی خرافات ہوتی تھی ان کی خانقاہیں بھی ان خرافات سے پاک نہیں ہیں مراقبے یہاں گوشہ نشینی یہاں ہو حق ہو حق یہاں ساری چیزیں یہاں اور عالم تو اب یہ ہو گیا کہ ذرا آنکھیں بند کرو مدینہ چلتے ہیں <laughs> یہ نہیں بھی دیتے ہاں اللہ مدینہ جانے کا بڑا آسان طریقہ ہے نہ ہوائی جہاز کی ضرورت ہے نہ زاد و راہلا کی ضرورت ہے نہ بس کی ضرورت ہے نہ کسی سفر کی ضرورت ہے آنکھیں بند کرو اور مدینہ پہنچو یہ کیسی خوفناک بدت ہے یہ وہی خان کا ہی تصور ہے جو کے راستے سے مسلمانوں میں آیا اس طریقے کی بات اگر کریں تو پھر ان علماء سے پوچھو کہ یہ تم نے کہاں سے ایجاد کی یہ کہاں سے لائے تم کہ آنکھیں بند کرو مدینہ چلتے اس کا کیا مطلب ہے ان تصورات کی دنیا کا کیا مطلب ہے اس تصور کی کوئی حقیقت ہے اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز ہے آنکھیں بند کرو مدینہ چلو یہ وہی خان ہے جو تصوف کے راستے سے اور عیسائیت کے راستے سے مسلمانوں میں آئی ہے یہ بدات ہے فطرت کے خلاف جنگ ہے یہ اس پارے کا جسٹ تھا جو پیش کیا گیا اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھے عملوں کی توفیق عطا فرمائے آخر الرحمن الرحیم حضرات گرامی یہ اٹھائیسواں پارا حضرات نے سماعت فرمایا شروع میں ایک صحابیہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے صحابیہ کا نام ہے خولا بنت سالبہ یہ حضرت اوس ابن سامد کی بیوی ہے بڑھاپے میں عام طور پر لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں بیوی کی معمولی معمولی باتیں برداشت نہیں ہوتی بڑھاپا بھی بچپنے کی ایک قسم ہے جیسے بچے چڑچڑے ہوتے ہیں معمولی معمولی باتوں پر جھلا اٹھتے ہیں اور پھر مان کر نہیں دیتے ایسے ہی بوڑھے بھی بڑھاپے میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ بیوی کی کوئی بات بار خاطر ہو گئی ناگوار گزری انہوں نے زہار کا جملہ اس کے سامنے بول دیا کہا انت علیہ کا ظاہر امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اس طریقے کو زمانے جاہلیت میں زہار کہا جاتا تھا اور کوئی شخص اگر بیوی سے یہ کلمہ بول دیتا تھا تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی تھی جب حضرت اوس ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ان بیوی صاحبہ حضرت خولا بنت سالبہ سے زہار زہار کیا اس وقت تک کے متعلق شریعت محمدیہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اب یہ بڑھیا صحابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آتی اور جھگڑتی کہ اللہ کے رسول میں کہاں جاؤں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کسی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی کہ وہ میری کفالت کرے عمر کے ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہی فرماتے کہ اس سلسلے میں اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے لہذا تم ماحولی اور سبل سامد کے نکاح سے نکل گئی کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا آیات کا نزول ہوا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں ان کی بیویاں ان کے حبال عقد سے نہیں نکلتی نکاح ہمیں باقی رہتی ہیں لیکن چونکہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جب تک اس غلطی کی سزا نہ بھگت لے بیوی سے مقاربت کرنا اس کے لیے حرام ہوگا جب تک کفارہ نہیں دے گا زہار کا تب تک بیوی سے مکاربت نہیں کر سکتا اور کفارے میں تین چیزیں بتائی گئی اور اختیار دیا گیا کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کفارے کے طور پر وہ کر لے ایک تو وہ غلام آزاد کرے اس کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلائے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دو مہینے کے پے در پر روزے رکھے اگر اس نے انسٹھ دن روزے رکھ لیے اور ایک دن چھوڑ لیا تو پھر دوبارہ شروع کرے دو مہینے پے در پر روزے رکھے یہ ہے کفارے ذہان اور آج بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اسے بھی یہی کفارہ دینا پڑے گا اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں دن کے اندر بیوی سے مخصوص فیل حرام ہے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں یہ حرکت کر بیٹھے تو اسے بھی کفارے زہر دینا پڑے گا ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا پڑے گا اور یا تو دو مہینے کے پائے در پر روزے رکھنے پڑیں گے غلامی کا تو آج کل رواج نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی ریموٹ کارنر پہ ہو لیکن اب غلامی کا رواج دنیا سے تقریباً ختم ہو چکا ہے لہذا وہ کفارے میں یا تو ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلائے یا پھر پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے اس طرح خولا بنت سالبہ رضی اللہ تعالی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے حل فرما دیا اور بڑے پیارے انداز میں سورہ کریمہ کا آغاز ہوا قد اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اللہ کے بارے میں آپ سے آ کر کے جھگڑتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں آ کر کے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکوا کرتی تھی وہ اللہ یس اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے بڑھیا کیا کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں دونوں کی گفتگو کو اللہ سن رہا ہے اب اس مسئلے کا حل کیا ہے وہ ہم نازل فرما رہے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں علم ترن اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم کہ جب تین آدمی کہیں بولتے ہیں تو چوتھا میں ہوتا ہوں تین آدمی کہیں چپکے چپکے گفتگو کر رہے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں ان کی باتیں دنیا کے کانوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں لیکن میرے کانوں سے ان کی باتیں پوشیدہ نہیں ہوتی وہ کیا خسر پسر کر رہے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو تین آدمی اگر کہیں سرگوشی کر رہے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں ولا خم ستیم اللہ سازش پانچ ہوتے تو چھٹا میں ہوتا ہوں وہ کیا سازش کر رہے ہیں اور کیا چپکے چپ کے باتیں کر رہے ہیں اور کیا مغز ماری کر رہے ہیں میں اچھی طرح واقف ہوں اس آیت کریمہ کی شرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جامع میں لائے ہیں کہ اگر تین آدمی کہیں سفر میں ہوں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہوں تو دو آدمی اٹھ کر کے اس تیسرے آدمی کو تنہا چھوڑ کر چپکے چپکے باتیں نہ کریں ایک آدمی کو چھوڑ کر کے دو آدمیوں کا الگ جا کر کے خسر پسر کرنا چپکے چپکے باتیں کرنا نجوا کرنا سرگوشی کرنا حرام ہے وجہ اس لیے کہ اس تیسرے مومن کا دل دکھے گا غم میں مبتلا ہو جائے گا اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کے دل کی کتنی قدر کرتا ہے اسے پسند نہیں کہ کسی مومن کا دل دکھے ہم دانستہ نادانستہ ہر دن کسی نہ کسی مومن کا دل ضرور دکھاتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کسان پسند نہیں ہے کہ کوئی مومن اپنی ذات سے کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس کی حرکت سے اس کے مومن بھائی کا دل دکھے دل دکھانا کسی مومن کا سب سے بڑا پاپ ہے اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں اور یہ کہنا کہ تین ہوتے ہیں تو چوتھا میں ہوتا ہوں پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا میں ہوتا ہوں یعنی میں حاضر و ناظر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور انسان کے بدن پر لرزہ کاری کر دینے کے لیے کافی ہے جلت میں ہوگا اگر یہ تصور ہوگا اسے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میری حرکتوں سے واقف ہے میری حرکتیں اس کی نگاہ میں ہیں تمام حرکات و سکنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں تو کبھی بھی وہ غلطی نہیں کر سکتا اللہ کا حاضر و ناظر ہونا اس کا تصور آدمی کو لرزہ دینے کے لیے کافی ہے رات کی تاریکی ہو دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہ ہو اور آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اکیلا ہوں غلط سمجھ رہا ہو آدمی کبھی اکیلا نہیں ہوتا یہ یاد رکھو آدمی کبھی اکیلا نہیں ہوتا ایک ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی اس ذات کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے وہ ہستی آدمی کبھی اکیلا نہیں ہوتا اور آدمی کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھے اور یہ نہ کہے کہ میں اکیلا ہوں نہیں اس کے ساتھ وہ ہستی رہتی ہے جو انسان کے تمام حرکات و سکنات پر اپنی نگاہ رکھتی ہے اس کے بعد مجلس کے آداب بتائے گئے کہ مجلس کے اندر کشادگی کرو یعنی آگے اس طریقے سے پھیل کر کے نہ بیٹھو کہ پیچھے سے آنے والوں کو تکلیف ہو تو مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو یہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے اور دوسرا ادب یہ ہے کہ کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھو کوئی آدمی اگر کہیں بیٹھ گیا ہے تو اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے نہ بیٹھو اگر آپ کو بیٹھنا تو پہلے سے آ کر بیٹھیے یہ مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں اور فضیلت اس کی بتائی گئی ہے کہ اگر تم مجلس کے اندر کشادگی برتتے ہو تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا اب اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا کہ کیا مطلب ہے تمہاری رزق میں کشادگی کرے گا تمہاری صحت میں کشادگی کرے گا تمہاری قبر کو کشادہ کر دے گا اس مفہوم کے اندر بڑی وسعت ہے آپ کوئی بھی مطلب لے سکتے اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بغیر نام لیے ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ نے تمام ازواج متحرات کے ہاں معلوم کروایا کہ ایک مہمان آیا ہے گھر میں کچھ ہے ہر حجرے سے یہی آواز آئی کہ گھر میں اللہ کی برکت ہے کچھ نہیں خوب کھینچ رہے ہیں خوب کھا رہے ہیں ہم لوگ وہ دور تھا کتنی مشکل سے صحابہ کرام نے تکلیفیں جھیل جھیل کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا خطاب دیا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہر طریقے کی قربانیاں دی ہیں انہوں نے مال کی ضرورت پڑی تو اپنا مال لگا دیا جان کی ضرورت پڑی تو خود کٹ گئے اپنی اولاد کو کٹوا دیا بڑے مشکل مرحلوں سے گزر کر کے اسلام ہم تک ہے ہم تو بنی بنائی کھیر کھا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں محنت تو صاحب کرام نے کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت پر کسی جماعت کا احسان ہے تو وہ صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا احسان ہے تو انہوں نے ہر طریقے کی تکلیفیں سر کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا اور ان کی انہی بنا پر انہی محنتوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رضی اللہ عنہ عنہ و رضو کا خطاب دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ازواج متحرات سے آپ نے معلوم کروایا تو ہر حجرے سے یہی خبر آئی کہ گھر میں اللہ کی برکت ہے حضرت ابو طلحہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا میں شام کو انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا ان کے کھانے کا بندوبست میں کروں گا آپ پریشان مت ہوئیے بیوی سے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کہا کہ گھر میں ہے تو لیکن اتنا معمولی ہے کہ اگر بچوں کو کھلایا نہیں گیا تو بچے رات میں اگر بھوک کی شدت سے اٹھے تو صبح تک ان کو سلانا مشکل ہو جائے گا بہت معمولی اور کلیل کھانا موجود ہے کہا کہ اس سے ایک مہمان کا پیٹ بھر سکتا ہے بیوی بھی کیسی صالحہ ہیں کیسی پرہیزگار ہیں کیسی جانسار ہیں آج کل تو ایسی بیویاں کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی کہیں دیکھنے میں نہیں آتی ان کو تو اپنے فیشن سے اور اپنے مطالبات ہی سے فرصت نہیں ہے شوہر کی کمائی سے زیادہ تو ان کے مطالبے رہتے ہیں تنخواہ آنے سے پہلے ہی مطالبے شروع ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کے ایک مہمان کا پیٹ بھرنا ہے وفا شعار بیوی نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس کی ضیافت کا موقع مل رہا ہے آپ ضرور لے کر آئیے بچوں کو میں کسی طریقے سے ڈیل کر لوں گی کہا کہ لیکن ہم لوگوں کو بھی دسترخوان پر بیٹھنا پڑے گا کہا کہ کیا ہوا تم ایسا کرنا کہ جب مہمان دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائے گا اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے گا تو تم کسی بہانے سے اٹھنا اور چراغ کو بجھا دینا اس طرح مہمان یہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا ہم لوگ اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے دسترخوان بچھا دیا گیا مہمان بیٹھ گیا بیوی اٹھی اور ایک بہانے سے انہوں نے چراغ کو بجھا دیا مہمان کھاتا رہا یہ سمجھتا رہا کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھا رہے ہیں لیکن میزبانوں نے تو ایک لکما بھی اس میں سے نہیں اٹھایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ادھر انہوں نے مہمان رسول کی اس عجیب و غریب انداز سے ضیافت کی ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات الہیہ نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات نازل ہوئی کیا آیت نازل ہوئی یو سرون انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کہ بھوکے ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں پوری آیات اتاری یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی اہمیت اور قرآن کا پاور اور اس کی طاقت اور قوت کو ایک مثال سے واضح کیا ہے اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا على جبل خاشعا متصدعا من اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ہٹ جاتا سوال یہ ہے کہ قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے اور پہاڑ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے تو ذرا اسے واضح طور پر سمجھ لیں عام طور پر آیت کا ترجمہ کر کے مولوی آگے بڑھ جاتا ہے اس اس آیت کریمہ کی حقیقت کیا ہے کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر ہم پہاڑوں کو شعور دے دیتے سمجھ دے دیتے ادراک دے دیتے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دیتے اور اس کے بعد ہم قرآن کو اس پر نازل کرتے تو لرز جاتا پھٹ جاتا ڈر کے مارے لیکن انسانوں کے دل کا عجب حال ہے کہ دل تو ہے گوشت کا ایک کمزور اور لجلیزا سا ٹکڑا لیکن جب سختی پہ آتا ہے تو اس کی سلامت کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ قرآن جیسی اثر انگیز کتاب سے بھی متاثر نہیں ہوتا یہ مطلب ہے عیسائی کریمہ کا کہ دل جب سختی پہ آتا ہے تو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی اس کے بعد سورہ ممتحنا شروع ہوتی ہے سورہ ممتحنہ کے شروع میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں یعنی کفار ان کو اپنا دوست مت بنانا یہ جب میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں تو یہ تمہاری خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں تمہارے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں لہذا ان سے چوکنے رہنا ان کے ساتھ محبت کی پینگیں مت بڑھانا ان سے ہوشیار رہنا مومن مومن سے محبت کرے اور محبت کیسی ہو یہ نہیں کہ ہم بچپن کے دوست ہیں تو یہ بچپن کی دوستی ہی اصل بنیاد ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت ہو تو دین کی بنیاد پر ہو وہ محبت جو دنیاوی بنیاد پر ہو اس محبت کی کوئی ویلویشن اللہ کی نگاہ میں نہیں جو محبت دنیاوی مفاد کی بنیاد پر ہو اس محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کوئی قدر نہیں کوئی ویلویشن نہیں ہے جو محبت دین کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے ان میں سے دو آدمی وہ ہوں گے کہ جن دونوں نے محبت کی اللہ کے لیے اللہ کے لیے جمع ہوئے اور اللہ کے لیے الگ ہوئے تو دین کی بنیاد پر دوستی کرو دنیاوی بنیاد پر دوستی کی کوئی ویلویشن اللہ کی نگاہ میں نہیں تو ایک تو کفار سے دوستی کرنا منع کیا گیا ممنوع قرار دیا گیا اور دوسرے یہ بتایا گیا کہ مومن مومن سے دوستی کرے اور یہ دوستی کسی دنیاوی مفاد کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ یہ دوستی خالص دین کی بنیاد پر ہو اللہ کے لیے ہو دوستی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے تو پھر اس دوستی کے اور اس دشمنی کی ویلویشن اور اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے بعد ایک بڑی عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے بعض لوگ وہ غیر مسلم اور فتنہ پرور اشخاص جنہوں نے قرآن حکیم کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا ہے وہ اسٹیجوں سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر پابندی لگاؤ اس لیے کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے کیا بولتے ہیں قرآن کے اوپر پابندی لگاؤ اس لیے کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے اور یہ کافر اور مشرق اور اسلام کی باتیں کرتا ہے اس طریقے سے نفرتوں کی بنیادیں فراہم کرتا ہے لہذا اس کتاب کے اوپر بین لگایا جائے بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے اللہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين يقاتل لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقتسطين اے ایمان والو غور سے سن لو کہ اگر تمہارے سرکل میں اور تمہارے آس پاس تمہارے گاؤں میں غیر مسلم موجود ہیں اور وہ تم سے لڑتے نہیں تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے تمہارے خلاف سازشیں نہیں کرتے تمہیں تمہارے گاؤں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے ساتھ نیکی کرو کہاں قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے کہاں قرآن کتنوں کو حوالہ دیتا ہے یہاں تو اسلام کا اور قرآن کا سینا اتنا فراخ اور اتنا کشادہ ہے کہ اس میں اپنے تو اپنے غیر بھی سما جاتے ہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو غیر مسلموں کے ساتھ بھی نیکی کرو اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے کوئی غیر مسلم اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو حق کے جوار پھر بھی تمہارے اوپر ہے تم پڑوسی کا حق پورا کرو ادا کرو ان لوگوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے جو مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں ان کی نگاہیں مسلمانوں کی مسجدوں پر ہیں ان کے ذہن میں خناس بھرا ہوا ہے وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اس زمین کے اوپر مسلمان رہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ ان لوگوں سے جو امن والے ہیں اور امن کو پسند کرتے ہیں امن پسند جو لوگ ہیں قرآن حکم سے تعارف نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو قرآن فتنے کی بات نہیں کرتا ہے قرآن فتنوں کو ہوا نہیں دیتا بلکہ امن کو پھیلانے کا حکم دیتا ہے تم تو الٹی بات کہہ رہے یا تو قرآن امن پھیلانے کی بات کرتا ہے اور تم الٹی بات کر رہے کیا جواب کہ جو غیر مسلم تم سے قتال نہیں کرتے تم کو تمہارے گاؤں سے نہیں نکالتے تم کو تمہارے ملک سے نکالنے کی سازش نہیں کرتے ان ان ان کے کے کے ساتھ ساتھ ساتھ سلوک کرو کرو علیہ وسلم